علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لگے جب حیدری نارا علی مولا علی مولا جہاں میں گونج ہوتی ہے علی مولا علی مولا علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے علی ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک ایک میزان میزان میں میں تولا تولا ہر صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مولا علی علی مولا کبھی نہ دے علی پڑھ کر کہو یا آتے ہیں خیبر تو مشکل ہوگی مشکل میں علی کا نام ہی سن کر علی کی بادشاہی ہے علی میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں تولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مولا علی علی مولا مشہری نے خدا مانا خدا نے لاپتہ جانا خدا کو کوئی سمجھے گا علی کو جس نے پہچانا علی کی بادشاہی ہے علی الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر میں تولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی سورج کو پلٹا دے علی دریا کو ٹھہرا دے علی چاہے تو منکر پر قضا کی آگ برسا دے علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں تولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا مولا مولا مولا علی علی علی علی عامل علی کامل علی کشتی علی ساحل اگر انصاف سے پوچھو علی اسلام کا ہے دل علی کی بادشاہی ہے علی اس میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ہے مظہر یزدا علی ہے بولتا قرآن نبوت جسم کی صورت علی اس جسم میں ہے جا علی کی بادشاہی ہے علی کی بادشاہی علی الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا میزان میں تولا زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سلونی کی صدا بن کر کبھی ریحان اور سرور کوئی آواز آتی ہے جو چاہو پوچھ لو آ کر علی کی بادشاہی ہے علی سو میں الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا ہر ایک میزان میں تولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہری